سے ڈرانے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ پھر اللہ کی طرف متوجہ رہو وہ اللہ تم کو وقت مقرر تک خوش عائشی دیں گے اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دیں گے اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہو تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں سامعین آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے تفسیر سورہ ہود یہ سورہ مکی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کو کس چیز نے بوڑھا بنا دیا رسول اللہ نے فرمایا کہ سورہ ہود سورہ واقعہ سورہ مرسلات سورہ عمہ تساءلون اور عید ویرت نے یہ روایت سنن ترمیدی میں ہے اور مسند بزار میں توحید سے اعراض عذاب کا سبب ہے سورہ بقرہ میں حروف ہجا پر بحث گزر چکی ہے اس کے اعادے کی یہاں ضرورت نہیں اس لیے الف لام را پر روشنی نہیں ڈالی جاتی اللہ کی آیت محکم ہیں فصلت کے معنی ہیں کہ سورہ و معنی یہ آیتیں کامل ہیں یہ اللہ حکیم و خبیر کی طرف سے نازل شدہ ہیں وہ اقوال میں حکیم ہے اور نتائج امور میں خبیر ہے حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اس سے پہلے بھی جس کسی رسول کی طرف ہم نے وہی بھیجی تو یہی کہ میں اکیلا اللہ ہوں عبادت میری ہی کرو ہم نے ہر قوم میں پیغمبر بھیجا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرو اور بتوں کی عبادت سے بچو میں تمہیں دوزخ سے ڈراتا بھی ہوں اور جنت کی بشارت بھی دیتا ہوں چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر قریش کے قبیلوں کو آواز دی تھوڑی ہی دیر میں ایک بعد دیگرے سب جمع ہو گئے رسول اللہ نے فرمایا کہ اے قبیل قریش اگر میں تمہیں خبر دوں کہ صبح ہوتے ہوتے دشمن تم پر حملہ کرنے کے لیے آ پہنچنے والا ہے تو میری بات تم سچ مانو گے کہ نہیں سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہمیں تو کبھی تجربہ نہیں ہوا کہ آپ نے کوئی بات جھوٹ موٹ کہہ دی ہو تو رسول اللہ نے فرمایا سنو میں اللہ کے عذاب شدید سے تمہیں آگاہ کر دیتا ہوں کہ وہ تمہیں آ لینے والا ہی ہے اب بھی اللہ سے معافی مانگ لو توبہ کر لو وہ اللہ تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے اور ہر صاحب فضل کو اپنے فضل سے بہراور فرمائیں گے وہ دنیا میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور دار آخرت میں بھی جو بھی مرد و عورت بشرط یہ کہ ایمان لے آئے ہم اسے مرنے کے بعد عمدہ زندگی کے ساتھ اٹھائیں گے بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تم کسی پر کچھ خرچ کرو اور تمہاری نیت خالص اللہ رب العالمین کے چہرے کے دیدار کی ہو تو یقیناً اس کا اجر پاؤ گے حتیٰ کہ جو اپنی عورت کو کھلاتے ہو اس کا بھی اجر تمہیں ملے گا جس نے برا عمل کیا اس پر ایک گناہ لکھ دیا گیا اور جس نے ایک نیکی کی اس پر دس اجر لکھ دیے گئے اگر دنیا میں ایک عمل بد کی اس کو سزا دی گئی ہو تو اس کے دس حسنات اس کے حق میں باقی رہتے ہیں اور اگر دنیا میں اسے سزا نہ دی گئی ہو تو اس کے دس حسنات میں سے ایک نیکی سوخت ہو جاتی ہے اور اس کے نو حسنات اسی کے حق میں باقی رہتے ہیں پھر فرمایا کہ وہ شخص بڑے خسارے میں رہا کہ اس کی اکائیاں اس کے ہر عشرے پر غالب آ جاتی ہوں اگر تم روگردانی کرو گے تو مجھے تم پر عذاب قیامت کا خوف ہے یہ اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ پھیرتا ہے رسولوں کو جھٹلایا کرتا ہے تو یقیناً قیامت کے روز عذاب سے دوچار ہوگا تمہاری بعض گشت اللہ کی طرف ہے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء پر احسان کرنے والے اور اپنے دشمنوں کو سزا دینے پر قادر ہیں اور اعادہ خلق پر قادر ہیں یعنی تمام مخلوق کو فنا کر دینے کے بعد اثر نو دوبارہ پیدا کر دینے پر یہ زبردست تنبی ہے جیسا کہ اس سے پہلے ترغیب دی گئی تھی